افلح نے ہمیں قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم ڈر رہی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف حفاظہ کرنے سے پہلے حائزہ نہ ہو جائیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا صفیہ ہمیں روکنے والی ہیں ہم نے عرض کی وہ طواف حفاظہ کر چکی ہیں آپ نے فرمایا تو پھر نہیں روکیں گی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچیس